حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز آپ کی نبوت آپ کی شان قیامت تک ظاہر ہوتی رہتی ہے قیامت تک موجود رہے گی اس زمانے میں بھی نبی کی امت میں ایسے افراد ہیں اس ربوا کی سرزمین پہ گرج کے اعلان کیا کہ مرزا محمود تو بھی آ جا ناصر تو بھی آ جا طاہر تو بھی آ جا تم اپنے آپ کو نبی ثابت کر سکتے ہو یا نہیں تم صرف اتنا ثابت کر دو کہ تم شریف انسان ہو تم ذالی بد قوم لوٹ کا عمل کرنے والے غریب لوگ نہیں ہو اتنی بات تم ثابت کر دو آج تک وہ اتنی بات ثابت نہیں کر سکے آج تک وہ اپنی بات دامنی ثابت نہیں کر سکے اور تناب نگر کے قابل ہو غیرت کرو کن لوگوں کو تم نے اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے کن لوگوں کی خاطر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہو جو اپنا تقدس ثابت نہیں کر سکے جو اپنی پاک دامنی ثابت نہیں کر سکے جن کے ہاتھوں سے ماں کی بیٹیاں محفوظ نہیں ہے جن کے ہاتھوں سے مسلمان بچے محفوظ نہیں ہے جن کی خلافت سے مسلمانوں کے گھر محفوظ نہیں ہے ایسے کمینے لوگ سب کرنے کے قابل ہوتے ہیں یا نبی ماننے کے قابل ہوتے ہیں